القرآن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعوا فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح وقد عدنا عن سالم بن عبيد فذكر الحديث في بيعة أبي بكر رضي الله عنه وفيه فقال رجل من الأنصار منا رجل ومنكم رجل فقال عمر رضي الله عنه سيفان في غم واحد إذا لا يصطلحان وأخرج الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في, في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة فإن الله عز وجل لم يخلق شيئا إلا خلق له نهاية ينتهي إليها وإن الإسلام قد أقبل له ثبات وإنه يوشك أن يبلغ نهايته ثم يزيد وينقص إلى يوم القيامة وآية ذلك الفاقة وقبضه حتى لا يجد الفقير من يعود عليه وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما عنده حتى إن الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فلا يعود عليه بشيء وحتى إن السائل ليمشي بين الجمعتين فلا يوضع في يده شيء حتى إذا كان ذلك قالت الأرض خوره لا يرى أهل كل ساحة إلا أنها خالت بساحتهم ثم تهدأ عليهم ما شاء الله ثم تتقاحم الأرض وتقي أفلاذ كبدها قيل يا أبا عبد الرحمن ما أفلاذ كبدها قال أساطين ذهب وفضة فمن ومن يومئذ لا, لا ينتفع بذهب ولا فضة إلى يوم القيامة قال يسمي رواه الطبراني بأسانيدا وفيه مجالد وقد وثق وفيه خلاف وبقية رجال إحدى الطرق الثقات انتهى وأخذه أبو نعيم في الحلية من غير طريق مجالد وفي روايته وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلا الفقر وحتى لا يجد الفقير من يعطف عليه وحتى إن الرجل يشتكي الحاجة وابن عمه غني ما يعطف عليه بشيء ولم يذكر ما بعده وقد أحمد عن رجل قال كنا قد حملنا لأبي زيد رضي الله عنه شيئا نريد أن نعطيه إياه فأعطينا الربذ فسألنا عنه فلم نجده قيل استأذن في الحج فأذن له فأتيناه بالبلد وهي منا فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا فاشتد ذلك عليه وقال قولا شديدا وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وصليت مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم قام أبو ذر رضي الله عنه فصلى أربعا فقيل له عدت على أمير المؤمنين شيئا ثم تصنعه قال الخلاف أشد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وليس بمقبول منه توبة حتى يصد صلمته التي سلم وليس بفاعل ثم يعود فيكون في من يعذره أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبون على ثلاث أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن قال به وفي إرام لم يسمى وبقية رجاله ثقات انتهى وأخرج عبد الرزاق عن قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة ومن ركعتين ثم إن عثمان إن عثمان صلاها أربعا فبلغ ذلك ابن مسعود رضي الله عنهما فاسترجعا ثم قام فصلى أربعا فقيل له استرجعت ثم صليت أربعا قال لخلاف شر كذا في الكنز وأخذ البخاري أبو عبيد في كتاب الأموال والأصبهاني في الحجة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة, جماعة أو عمود كما مات أصحابي فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يرون عن علي كذب كذا في المنتخب وأخرج العسكري عن سليم بن قيس العامري قال سأل ابن الكواء علي رضي الله عنه عن السنة والبدعة وعن الجماعة والفرقة فقال يا ابن الكواء حفظت المسألة فافهم الجواب السنة والله سنة محمد صلى الله عليه وسلم والبدعة ما فارقها والجماعة والله مجامعة أهل الحق وإن قلوا والفرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا كذا في الكنز صاحب دوستوں باپی انسان میں بڑے عمومت سے کر قیامت تک کے لیے ہٹارے عالم صنعت کی دہشت کی دار کے لیے مل گئی ہے اور قیامت تک امت کو اطاعت پر ہی قائم رہنا ہے اس لیے کہ کے بغیر استماعیت ہو نہیں سکتی اطاعت کے بغیر اجتماعیت ہو نہیں سکتی جتنا چاہے تم مشورہ اہتمام سے کر لو لیکن مشورے کا بھی فائدہ نہ ہوگا جب تک اجتماعیت نہ ہو جب تک اطاعت نہ ہو اجتماعیت صرف مشورے سے نہ ہوگی بلکہ اجتماعیت صرف صرف اطاعت سے ہوگی ایسے بہت مواقع ہیں سیرت میں صحابہ کی جس میں ساتھیوں کو ذمہ دار اور امیر سے بہت سی باتوں میں اختلاف ہوا اور اکثریت میں اختلاف کیا لیکن وہ سارے اختلافات صرف اطاعت صرف اطاعت سے ختم ہوئے تمام اختلافات صرف ڈانٹ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سے انہوں میں اختلاف کیا گیا اور واقعی جتنے اختلاف کے عموم تھے وہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی نمٹا دیے بعد کے اختلافات تو بہت ہی فروئی ہیں بہت ہی فروئی ہیں بنوع اختلافات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم میں اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نے ان کی اطاعت کر کے اختلافات کو ختم کر دیا کسی بھی زمانے میں اختلاف ختم نہیں ہو سکتا جب تک اطاعت نہ ہو اور اجتماعی نہیں ہو سکتی ایک إيه کلمے پر جب تک جب تک اطاعت نہ ہو سب سے پہلے عمر رضی اللہ کی ماننے کے تیار نہیں تھے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے اب وہ کر رضی اللہ فرمایا کہ عمر قرآن میں ہے امام محمد اللہ رسول کیا محمد رسول ہی تو ہیں محمد رسول ہی تو ہیں آپ کے پہلے بھی انبیاء اور رسول مر گئے یا مار دیے گئے میں نے سمجھایا ہو کہ یہ آیت میرے ذہن میں نہیں پھر مسئلہ آ گیا کہ آپ کی تقسیم کہاں ہو تب وہ کر فرمایا کہ جہاں آپ کی وفات ہوئی ہے وہی تقسیم ہوگی کہ نبی جہاں بچتے ہیں وہی تقسیم ہوگی تو یہ پورا ہو گیا کہ آپ کی وراثت کہ آپ کو کوئی وائرس نہیں ہوگا میری کے کا کوئی وائرس نہیں ہوتا پھر اختلاف کہ عمارت کا کیا ہوگا کہ امیر کون ہوگا ابھی عماد نے اس کو بھی سنبھال لیا مهاجرين من سبب تمام مهاجرين من سبب اور اس پر کوئی سامان کی جماعت کو روانہ نہیں کی اس پر دو سارے ایک طرف اب وہ کر لیا تنا ایک طرف اس لیے بچا لیتنا آج کل ہمارے ذہن میں یہ ڈر گیا ہے فیصلہ کرنا یہ الیکشن کا طریقہ ہے اتحاد کا طریقہ نہیں یہ اسے جمہوری بنتی ہیں نبوت کا کام اس سے نہیں ہوتا کبھی ہمیں سوچنا کہ بھائی اکثریت کی یہ ہیں لہٰذا کوئی چاہیے ان کی رائے اس کو فیصلہ کر بالکل نہیں بالکل بالکل اب فیصلہ نہیں ہمارے یہاں ہمارے یہاں نہیں بنیادیں ہیں مفتی عبدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب کوئی بات پیش آتی ہے تو ہم اس بات کو اوپر دیکھتے ہی نیچے دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں اور مان لیتے ہیں اوپر کہاں دیکھتے ہیں نیچے کہاں دیکھتے ہیں فرمانے لگے کہ بہت دیکھتے ہیں قرآن حدیث میں اور سیرت میں اور نیچے دیکھتے ہیں صاحب نے اس بارے میں کیا فرمایا بس ہم اسے بے بڑا قبول کر دیتے ہیں فرمایا ہے ہمارے فرمانا کافی ہے نے فرما دیا بس ہم کچھ دیکھتے ہی نہیں سے فرمانے کے بعد نہ اپنی عقل نہ اپنے تجربے نہ اپنی سمجھ نہ اپنا نہ اپنی رائے کچھ نہیں اپنے مطالعے بھی نہیں دیکھتے تھے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے کیونکہ یقین تھا کہ کا علم ہم سے زیادہ کا علم ہم سے زیادہ زیادہ گہرا ہے سورج سے کام کا استعمال کرنا یہ میں سچی کہتا ہوں آپ سے ہر عالم کے بس کی بات نہیں یہ کوئی وہ کرتا ہے جسے اللہ کو کام لینا ہوتا ہے یہ سچی سچی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں سارے کے درمیان اللہ نے دونوں باپ بیٹوں کو ایسا قبول کیا سب دیکھتے رہ گئے سب دیکھتے رہ گئے ستوے لگا کے چلے گئے چلے گئے کام کو مگر یہ دونوں کام لے کے آگے بڑھ گئے لکڑا نظر یہ تک ٹرین ہے جو سوار ہو ہو جو نہ ہو نہ ہو یہ بھی چل رہی ہے کہا یہ ہے کہ بھائی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہیں تمہاری سمجھ میں آ جائے پھر مان لو پھر بات کیا ہو کسی بات کو سمجھ کر مانا تو بات کیا ہو سر تو اپنی سمجھ کی بنا کر مانا نا خود بنا پر تو مانا نا ماننا تو خود کی بنیاد پر ہے نہ کہ سمسر نبر तो ये बात आज समझ नहीं आ रही है भाई तुम्हारी समझ नहीं आ रही तो ना हो क्या बात इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नबूत के बाद जो सबसे अहम चीज थी वो इताहत थी बस इमारत और اور اطاعت بس ایسی اطاعت جسے امام کی اطاعت میں کبھی کر جہاں ساتھی بنا رکھیں گے وہیں اختلاف ہوگا اور جہاں اختلاف ہوگا وہاں قوت ختم اور دعائیں مردود اور مسلم کا دروازہ بند ہو لے کر چلنا اس لیے دعوت اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سب سے اہم سب سے اہم چیز وہ اطاعت ہے سب سے اہم چیز اطاعت ہے اس لیے کہ تمام خیریں اطاعت کے ساتھ ہیں اور تمام نقوصیں مسجدوں کا ذکر کرنا ہے ایک ہے خدا جس کی بنیاد تقوی پر تھی اور ایک مسجد دوران جس کی بنیاد تفرقے پر تھی بنیاد تفرقے پر کے مقابلے میں ایک مسجد جی، کیا بتلاؤں ساتھیوں کا سوال یہ ہے کہ اگر تمہیں خلاف ہو رہا ہے تو تم الگ ہٹ کے کام کر لو سکھلانے کا کام ہے جی ہاں تم الگ ہو کام کر لو کام تو کرنا ہے گز کرنا ہے تعلیم کرنی ہے مشورہ کرنا ہے تین دن چار دن چالیس دن پچاس جو ہے مہینے دو مہینے پانچ مہینے کے باتیں نکالنی ہے کر لو کام بس یہ کام ہے اس کو لوگ کام سمجھتے ہیں سمجھتے تھے اگر تمہاری نمازیں تمہارا ذکر تلاوت ہر اس تک پہنچ جائے لیکن آپ نہ ہو الله إذا لدنا عزيز نأوي شاهد ما لي دعاني ما لي عبادتنا أو السبت مهزة السبت أهم جيزنا أسترعى تغير تعاتها صحابة الكلام هي أكرم صلى الله عليه وسلم إذا هاتف الجبائك تفين ذو أصل بعيد هي تعات تفين وطور أنا وبعيد تبعت تفين وبعيد أصل تعات تفين اصل اطاعت کی بیعت تھی باقی تمام احکام اور تمام اذکار اور تمام اعمال اور عبادات وہ سب اس کے ذمہ میں تھے تمام نواحی سے بچنا اور تمام معروفات پر چلنا وہ سب اس کے ذمہ میں تھے ورنہ اصل بیعت جو تھی وہ اطاعت کرتی تو میں نے عرض کیا کہ مسجد مسیح براب چند نوجوان وہاں الگ اکٹھے ہوئے تین والوں کے درمیان تکلیف پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ تم الگ ہو گئے اور بھائی تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ یہ ان کے ساتھ ہو جائیں تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ تفریح يتعشى أكثر أبناء بيدرس دور دور التمزيق دور التمزيق هذا يقال الوردي هذا المثال بالعيد يعني يبني الصدق بلغة ونصف لبلغة ونصف نعم دير يتكلم التعيين أساس الافتراق ليس بشيء ليس بشيء أساس الافتراق ليس بشيء الذين هو النصف ترى يجوز التأسيس تأسيس ضعيف الدواري الجنسي اور رکھنا پیدا کریں گے جو اس وقت تک بھرے گئے جب تک آٹھ کرنا آ جائے اس وقت تک بھرے گئے جب تک اور بہت وسعت ساتھ ہے وہاں تک ان کی اطاعت ہے جہاں تک کسی کا حکم نہ کرے اور نماز سونے کا حکم نہ کرے اور اپنی ملاز اور کرنے گرہ سے رکھنے سے نہ روکے وہاں تک امیر کی تعداد میں آج کر رہا تھا کہ ایک جماعت نوجوانوں کی انہوں نے ایک جگہ اپنا ٹھیا بنا لیا ایک اپنا ایک اپنا ٹھیا بنا لیا یہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جب اللہ نے فرمایا آپ سے کہ مجھے جی آپ نسیب جگہ ہمیں ہر بھی نہیں جائیے گا نہ کتم سی ادا تو آپ نے بلایا سب نوجوانوں کو اور فرمایا کہ جاؤ اس مسجد کے میں آگ لگا دوں ہر دیکھو پورا سے پورے مہینے ہتھا کیا اور اس کو آگ لگا جلد ختم ہوئی تو جو لوگ وہاں مستنا تھے وہ بھاگے وہاں مستنا تھے لوگ وہ بھاگے جگہ خالی ہو گئی آپ نے ساری سے فرمایا آسم بن زید سے کہ تم یہ جگہ say لیکن گھر میں رہا بے اولاد اور اس گھر کی نتیشہ بھی بچے نہیں نکالے اور کسی کبوتر نے وہاں انڈے حالانکہ کبوتر ہر جگہ کو لیتا ہے لیکن کسی کبوتر نے اس گھر میں حوصلہ نہیں بنایا یہ ہے Quran رات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ٹکڑے میں جو خطبہ دیا تھا انہوں نے یوم ثقیفہ بنی ساعدہ میں فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ نے کہ جائز نہیں حلال نہیں مسلمانوں کے لیے کہ ان کے دو امیر ساتھ میں گزرنے لگیں گے جب ایسا ہوگا تو سنتوں کو چھوڑا جائے گا اور بدایت غالب آ جائے گی جائے نہیں بلکہ غالب آ جائے گی سنت چھوڑ دی جائیں گی اور بدایت غالب آ جائے گی آپ نے انتخاب کریں جب بیعت ہونے لگی تو اس میں ایک آدمی نے کہا انصار میں سے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے ایک تم میں سے امیر ہو جائے ایک امیر انسار میں سے ایک مہاجر میں سے حضرت رسمایا کہ ایک میدان میں دو تلواریں ایک میان میں دو تلواریں نہیں سمجھ سکتی ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی ٹھیک ہے ایک میدان میں دو تلواریں داخل کرو گے تو دونوں تلواریں تلوار تک گی ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی اگلان فرماتے کر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ لوگوں تمہارے ذمے ہر حال میں ماننا ہے اور جماعت کے ساتھ چلتے رہنا ہے اس لیے جو اطاعت اور جماعت اور امیر کی اطاعت یہی اللہ کی وہ رسی ہے جس کو اللہ نے تھامنے کا حکم فرمایا ہے وہ آپس سے دین کی داغ پر آ جاؤ اور پھر یہ فرمایا کہ جو نہ لگانے تمہیں اتحاد میں اور اجتماعیت میں پیش آئیں یہ ناگواریاں بہتر ہیں اس خیر سے بھی نظر آ رہی ہیں اختراف میں کہ الگ کر چلیں دیکھو کتنی بھی استعداد کا آدمی ہو اگر وہ اپنی صلاحیت اور اس استعداد کی وجہ سے الگ چلنا چاہے گا تو اس کی مثال اس نیوز کی ہوگی جو نیوز سمندر سے باہر نکل جائے اس لیے باقی نہیں ہوتی موضوع کی جو قوت ہے کہ وہ بڑے بڑے جہازوں کو لپیٹ کے لے جاتی ہے سمندر کی گہرائی میں موج قوت وہ قوت موج کی پتھر ہیں ہے کا کہ موج سمندر میں ہو جب وہ موج سمندر سے باہر نکل گئی تو حیثیت نہیں ہو دریا ضرور دوں گا کچھ نہیں سمندر سے نکل گئی وہ تو کیچڑ بنے گا اور سورج کی سوائیں کروں گی سو تک ختم کچھ نہ ہو یہ سمجھتے ہیں ہمارے اندر بڑی صلاحیت ہے ہم الگ ہو کر کام کر لیں گے نہیں وہ تو جو ہی سے نکلے گا اللہ کے یہاں ضرور ہو کر مزدور ہو جائے گا جو ہی اتحاد سے نکلے گا کوئی بھی ہو نہیں کوئی جو تمہیں مستمانوں کے ساتھ ناگواری کے اشارے ہیں جو بہتر ہیں ان چیزوں سے پوری تم پسند کر رہے ہو اشتراک میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا فرمائی ہے اس کی اللہ نے انتہائی کومائی کا وہ اس انتہا میں جا کر ختم ہو جاتی ہے اور اسلام کہ اسلام تو اپنی قوت پر آ گیا ہے اسلام کا وہ زمانہ ہے کہ اسلام ثابت ہو گیا اور قائم ہو گیا اور قریب ہے کہ اسلام کی انتہا کو پہنچے گا پھر اس کے بعد اسلام میں کمی زیادہ قیامت ہوتی رہے گی اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسا پاپا اس شدت کا پاپا آئے گا کہ فقیر کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو اس کی ضرورت کو پورا کر دے اور مالدار کے مالدار کے پاس جتنا بھی زیادہ زیادہ مال ہوگا وہ سمجھے گا یہ مال میرے لیے کافی نہیں ہے یہاں تک کہ ایک آدمی اپنے فقر کی شکایت اپنی چیزوں کے بیٹے سے کرے گا لیکن یونیورسٹی کسی کام نہ آئے گا یہاں ایک فقیر کو جمعہ سے اگلا جمع ہو جائے گا سوال کرتے کرتے لیکن پھر اس کے ہاتھ پر کچھ نہیں رکھے گا پھر وہ زمانہ آئے گا کہ زمین سے ایک آواز نکلے گی اور یہ آواز ایسی ہوگی کہ ہر محلے میں اور ہر مقام پر اس طرح سنی جائے گی دو آواز نہیں ہوگی پھر یہ آواز بیٹھ جائے گی اس کے بعد زمین اپنے خزانے ابلے گی زمین اپنے خزانے ابلے گی کہ زمین اپنے جیل کے ٹکڑے ابلے گی پوچھا گیا جرا یہ زمین کے جیل کے ٹکڑے کیا ہوں گے فرمایا یہ سونے چاندی کے ستون اس دن کسی کو سونا چاندی کوئی نہ پانی دے گا قیامت تک ابوگر رضی اللہ علیہ کے لیے کوئی سامان لے کر چلے ان کو دینے کے واسطے ہم ان کے علاقہ لاکھ ربزہ میں ہم نے پوچھا ان کے بارے میں کہ وہ ہمیں نہیں ملے وہاں کہا گیا کہ انہوں نے حج کی بھی اجازت مانگی تھی انہیں حج حج کی اجازت نہیں ہے وہ کے لیے گئے ہوئے ہیں پر گیا کہ ہم حج میں پہنچے اور میں نے ان سے ملاقات کی ہم ان کے بڑا بچے تھے هديا کر رہے ہیں جنہوں نے کیا آپ آپ نے نے ان ان کو پر اعتراض کیا اور پھر آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں سمجھایا کہ اختلاف کرنا یہ دو رکعت چار رکعت پڑھنے سے زیادہ بڑی بات ہے اختلاف نہیں کرنا چاہیے ہمیں اسے اختلاف نہیں کرنا چاہیے فرمایا خلاف اشد کہ ذمہ دار کی مخالفت کی زیادہ شدید ہے پھر فرمایا کہ وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا فرمایا کہ دیکھو میرے بعد ذمہ دار اور عمرا اور صلاحدین آئیں گے ان کو ذبی نہ کرنا جو شخص امیر اور ذمہ دار کو ذہیر کرنا چاہے گا اس نے اسلام سے کا قواعدہ اپنے گلے سے نکال دیا ہے اس میں اسلام کا قواعدہ اپنے گلے سے نکال دیا ہے اس نے اسلام کا قواعدہ اپنے گلے سے نکال دیا ہے اور اس وقت تک اس کی توبہ بھی اللہ کی سے نہیں ہوگی جب تک وہ ہمار کرا کر مخالفت سے جو ختم اور اس طرح پیدا کیا ہے اس کو ختم نہ کر دے اس وقت تک اس کی اللہ کے یہاں نہیں ہوگی امیر کی مخالفت کرنے والے کی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اطاعت پر آ کر اس خلے کو ختم نہ کر دے جو مخالفت سے پیدا ہوا ہے نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس وقت تک کی ہم کریں جب تک وہ تین باتوں میں پر غالب نہ آ جائیں کہ ہم بھلائی کا حکم کریں وہ ہمیں سے نہ روکیں اور ہم روز روپے نکر سے روکیں اور ہمیں اس سمجھ نہ کریں اور جب تک وہ لوگوں کو سنتیں سکھلاتے رہیں اس وقت تک ہمارے ذمہ نہیں تھی اطاعت ہے کہ امیر ذمہ دار تمہیں سنت کی تعلیم دیتا رہے اور تم برائے کو حکم کرنے برائے سے روکنے سے نہ روکے اگر وہ ہمیں اس سے روکیں گے تو اس میں ہماری ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے کتابیں کہتے ہیں کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خلافت کے شروع کے زمانے میں یہ مینا میں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو عثمان نبی اللہ نے چار رکعت پڑھائیں وجہ یہ ہوئی تو عثمان نبی اللہ نے وہاں شادی کر لی تھی اس کی وجہ سے قیام لمبا کیا تو انہوں نے چار رکعت پڑھی اس کی خبر پہنچی میں مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راجعون پڑھی کہ سب نے بات پڑی اور نے چار پڑی کس نے زندہ پڑی اندازہ ہے نا دکھ رہا ضرور یہ کیا ہوا کہ اوپر سے دو دجات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بات کوئی کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا تو ساتھی کہتے ہیں یہ تو پہلے سے تھا نہیں یہ کہاں سے آ گیا سارے اختلاف اختلاف کی کا اصل جو یہ ہے اصل بیج یہ ہے ذاته يمكن أبسمه خیر والثانیہ بات بنائی ان سے کہا گیا کہ ابھی تو آپ امیر کے آنند کرنا پر رہے تھے اور اب آپ نے چار رکعت پڑھائی تو فرمایا کہ امیر کی مخالفت کرنا یہ زیادہ برا ہے تم اس طرح فیصلہ کرو جس طرح تم فیصلہ کیا کرتے تھے اس لیے کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں یہ تو لوگوں لوگ ہو کر امیر کی آج کریں ورنہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں اس طرح مر جاؤں جس طرح میرے مجھ سے پہلے میرے ساتھی میرے چلے گئے اتنے کہوں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ سنت کیا ہے بدت کیا ہے اور بنیاد کیا ہے اور اختراف کیا ہے تمہارے کردہ نے کہ تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے تم نے سوال بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے جواب بھی سمجھ لینا اس کا تو سنت اس میں تو خدا کے پسند اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں سے صرف آپ کا طریقہ ہے اور بدایت وہ ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہے جس کو آپ نے نہیں کیا اور جماعت جماعت کے اہل حق اہل حق کا مجتمع ہونا ہے حق پر سے وہ چھوڑے کیوں نہ ہو اور فرقت اس کیا ہے کہ اہل باطل کو جمع ہونا ہے اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو نذكره أن ذكره أميش يذكره فهذه نسيته في أكثرية كريمة الوجاء لا نفهم إن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل يعني بيجي قال هذا خير بيجي لي ويعبد سيرة سيرة بدل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 نہیں بیٹھو بیٹھ کر سنو بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ کے سنیں بہت ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اپنے سامان کی حفاظت کرنا ہے ایمان بنے گا دعوت سے جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا